ہاں جناب اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یہ علامہ گمن صاحب بول رہے ہیں جناب جی اچھا جناب ایک گزارش ہے اگر بات نہیں جی۔ جی، فرمائیں یہ بریلوی حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں اچھا، جی، حضرت یہ بریلوی حضرات جی۔ اٹھاتے ہیں جی۔ تحذیر الناس میں جو عبارت ہے نا جی۔ اگر بال فرض بعض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقل پیدا ہو آتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ چیز جائے کہ آپ کے بعد اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں کوئی نبی تجویز کیا جائے جی تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں نبوت کا انکار ہے صاف نہیں جھوٹ بولتے ہیں اچھا کوئی شائبہ بھی نہیں انکار کر رہا لکھا ہے کہ خاتمیت کی تین قسم ایک زمانی ایک مکانی ایک رتبی جی جہاں تک زمانی ہے اور مکانی اس میں تو حضور آخری ہے نہ کسی زمانے میں کوئی نبی آئے گا نہ کسی مکان میں کوئی آئے گا کیا اچھا۔ جہاں تک خاتمیت مرتبی کا ہے اس میں اگر آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت مرتبہ کوئی فرق نہیں پڑتا جی خاتمیت مرتبہ کیا خاتمیت مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا خاتمیت مرتبہ کہنا ہوتا ہے کہ اعلیٰ نبی ایک ہے حضور کا اعلیٰ ہونا ہے کہ حضور کا آخری ہونا اچھا یہ زمانے اور زمانے اور مکان کے اعتبار سے تو حضور آخری ہیں ہی اچھا لیکن اعلیٰ کتنے کے ساتھ آ جائے تو اس کے اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی نبی اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ چھوٹا ہوگا نہیں ہو سکتا نہیں بات آپ یہ سبارت کا مطلب ہے آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی نبی پیدا ہوگا ہاں تو کسی زمانے میں آئے گا برائے زمانے کے آئے گا زمانے اور مکان میں آئے گا اور پھر کسی مکان میں اور زمانے میں نہیں آ سکتا حضور آخری نبی ہے زمانے کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی یہ جو یہ جو عبارت ہے تعزیر الناس میں لکھا ہوا ہے نا اچھا تعزیر الناس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس تعزیر الناس ہے جی ہے تعزیر الناس میں پڑھا ذرا پوری عبارت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عبارت کیا ہے اس میں ایک ہے خدا تو میں سمجھ کیوں نہیں آ رہا جو نبی آئے گا وہ بغیر مکان کے پیدا ہوگا اچھا یہ ہے کہ سات میات محمدی اسی معنی میں یار میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو نبی وہ کہاں مکان میں آئے گا بغیر مکان کے آئے گا اچھا یہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ سات سے مکانی اور زمانی اور رتبی یہ نے پوری کتاب میں رکھے اچھا اچھا یہ بتائیں حضرت